ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامائل کلم مختصر الفاظ میں بہت سے معنی کو سمو دینا کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور میری مدد روب کے ذریعے کی گئی اور میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور تم مزے کر رہے ہو یا اسی جیسا کوئی کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار دو سو تہتر